سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو حدیث نمبر چوبیس سو ستاسی مسند احمد